بروز جمعرات بعد نماز عیشہ روشنیوں کے شہر کراچی کے اس علاقہ فیصل کالونی میں عظیم الشان سیرت النبی کانفس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے باعث نجات باعث بخشش اور مغفرت بھی بنا دیں بلند آواز سے امین کہہ دو ہم نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن جلسے میں بلند آواز سے آمین کے قائل ہیں بلند آواز سے کہہ دو آمین ایک عجیب صورت حال یہ ہے کہ جب سے مجمع میں اور اسٹیج میں فاصلے بڑھ گئے ہیں اس وقت سے مقرر کے لیے یہ مشکل آ گئی کہ اس کو سامعین کی توجہ کا اور ان کے انہمات کا پورا اندازہ نہیں ہوتا ملک کے حالات نے یہ فاصلے پیدا کیے ہیں حکمرانوں میں اور عوام میں تو فاصلے ہیں ہی لیکن ملک کی عمومی امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے مجبوراً یہ فاصلے بھی بنے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ حضرات کی توجہ اس فاصلے کا احساس نہیں ہونے دے گی مجھ سے پہلے علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے اور میرے بعد بھی آپ اہم بیانات سنیں گے ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے عالم اسلام میں عموماً اور بالخصوص بر صغیر میں اور بالخصوص پاکستان میں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف مقدس عنوانات پر محافل مجالس جلسوں اور کانفرسوں کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ در حقیقت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور تجدید عہد بھی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت وہ عظیم نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی مسلم شریف میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے صبح شام دن رات سفر حضر ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہ نقل کرتے اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متسا قیامت کب آئے گی رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا یہ تو بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت جب بھی آئے اس کے لیے تیاری تمہاری کیا ہے تو جواب میں صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیاری کی بات ہے تو میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں روزے نفلی صدقات خیرات نفلی حج اور عمرے کوئی بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں ہیں میں نے فرض ادا کیے ہیں لیکن ایک تیاری میرے پاس آخرت کی ہے اور وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ کی اور آپ کی محبت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تمام احبتا اور ایک روایت میں عام الفاظ فرمایا المر او مامن احبا قیامت جب بھی آئے تمہیں اس کی اب فکر کی ضرورت نہیں جس سے تمہیں دنیا میں محبت ہے کل آخرت میں اور قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ایمان لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر ہوئی اور میں پہلے سے زیادہ انبیاء علیہ السلام سے صدیقین سے شہدا سے اور نیک لوگوں سے محبت کرنے لگا تاکہ قیامت کے دن میرا حشر نبیوں کے ساتھ ہو صدیقین کے ساتھ ہو شہدا کے ساتھ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو ہمارے نے کراچی اگر دنیا میں ہماری محبتوں کے مرکز اداکار ہوں گے فنکار ہوں گے اداکارائیں ہوں گی فنکارہ ہوں گی بدماش اور ڈاکو لوگ ہوں گے دین دشمن ہوں گے تو قیامت کے دن حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا اور اگر محبت نبیوں کے ساتھ ہوگی امام الانبیاء کے ساتھ ہوگی صحابہ کے ساتھ ہوگی تابعین تبا تابعین کے ساتھ ہوگی محدثین و فکہ کے ساتھ ہوگی ائمہ مستحدین کے ساتھ ہوگی اور یہ اللہ اور اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یقین رکھو یہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال اس درجے کے نہ بھی ہوئے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں تو یہ ہماری محبت ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے گی یہ اجتماع محبت رسول کا ثبوت بھی ہے اور عظمت رسول کا ثبوت بھی ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں اپنے پیغمبر کی سیرت کو جاننا ضروری ہے آپ کو پتا نہ چلے میں کون ہوں مجھے پتا نہ چلے آپ کون ہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر مجھے اپنے محبوب پہ امبر کی زندگی کا نہ چلے مجھے اس کی سیرت کا پتہ چلے تو یہ میرے ایمان کی کمزوری ہوگی اس لحاظ سے اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد یہ ایمانی ضرورت ہے یہ اسلامی ضرورت ہے اور آج کے ان حالات میں جب کہ عالمی طاقتیں اور عالمی کفر حضور علی السلام کی عظمت و محبت کو مسلمان کے دل سے نکالنا چاہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے آپ کے تو ہی کارٹون وقفے وقفے سے دنیا یورپ چھاپتی ہے یہاں پر سلام کے بارے میں نازیبا کتابیں لکھنے والوں کو انعام سے ویزوں سے نیشنلٹیوں سے نوازتے ہیں ایسے حالات میں جب کہ مسلمان کا رشتہ اپنے ماں بو پیمبر سے کمزور کرنے کی عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح میرے بھائی کا خیل نے کہا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کی اپنے اور بیگانے سازش کر رہے ہیں ایسے حالات میں اس طرح سیرت النبی کے اجتماع میری نظر میں صرف ربی الاول میں نہیں صرف بارہ ربی الاول تک نہیں ایک اشرے تک نہیں بلکہ پورا سال تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پیغام چلا جائے کہ تم لاکھ کوشش کرو کسی مسلمان کے دل سے محبت رسول کی شمع کو تم مدم بھی نہیں کر سکتے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مسلمان برداشت نہیں کرے گا مسلمانوں میں عظمت رسول اور محبت رسول کو مزید بڑھانے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اجتماعات اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں مجھے تو میرے رب کا پتہ بھی میرے محبوب نے بتایا ہے مجھے اللہ کا راستہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا ہے یہ اور بات ہے کہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کی ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے محمد الرسول اللہ بعد میں ہے میں توحید کا اقرار پہلے کرتا ہوں رسالت کا اقرار بعد میں کرتا ہوں مگر یاد رکھیے ایمان جب وجود میں آتا ہے تو پہلے ایک انسان اللہ کے پیغمبر اور پھر پیغمبر کے بتانے پر اللہ کی توحید کو مانتا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی نے پہلے حضور کو مانا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہو آخر تک پورا مجمع کہے بلند آواز سے کہو صلی اللہ پہلے حضور علیہ السلام کو مانا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے وادولہ شریک ہے پھر توحید کو مانا وہی توحید معتبر ہوگی جو اللہ کا محبوب پیغمبر بتائے گا اور اس کے بتانے کے مطابق جو مانے گا اسی توحید کا اعتبار ہوگا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی عقل سے خدا کو تلاش کیا خدا کو ڈھونڈا اس کو اللہ نہ ملا کسی نے اپنے عقل اور دماغ کے کہنے پر سورج کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے آسمان کے ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے عورت کو اپنا خدا اور معبود بنایا کسی نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کو خدا بنایا کسی نے گائے کی پوجا شروع کر دی جس نے بھی اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کیا اس کو خدا نہ دیا اور جو رب کا پتہ معلوم کرنے کے لیے پیغمبر کے دروازے پر آیا اس کو اللہ کا پتہ چل گیا حالیہ نے کراچی عقیدے کی بات یاد رکھیے گا اللہ تعالی حضور کے بغیر نہیں ملتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بغیر نہیں ملتے اللہ کو ماننے کا دروازہ اور راستہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہے اور حضور علیہ السلام کو ماننے کا راستہ اور دروازہ صحابہ کرام ہے اللہ حضور کے بغیر نہیں ملتے اور حضور علیہ السلام صحابہ کے بغیر نہیں ملتے اللہ کو ماننے کے لیے حضور کے دروازے پر آنا ہوگا اور حضور کو ماننے کے لیے وہ محسن اعظم جس نے مجھے اللہ کی معرفت کرائی وہ محسن اعظم جس نے مجھے توحید کا سبق دیا وہ محسن اعظم جس نے مجھے جنت و دوست سمجھائی وہ محسن اعظم جس نے مجھے دنیا کا دستور دیا وہ محسن اعظم جس کے سچے میں قرآن ملا وہ موسم اعظم جس نے مجھے قبر سے زندگی بتائی وہ محسن آدم جس نے مجھے قبر کے بعد والی زندگی بتائی وہ محسن اعظم جس نے مجھے انسانیت سکھائی وہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں اور یہ اجتماعات منعقد کر کے ہم اپنے اس رشتے کو تازہ اور مضبوط کرتے ہیں یہ اپنی محبت کا صرف اظہار ہے عقیدت کا اظہار ہے اور ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تجدید عہد بھی ہے میری نظر میں اہل دانش کی نظر میں ربیع الاول کے دو پیغام ہیں ایک پیغام اس کا ذکر کا ہے اور دوسرا پیغام اس کا فکر کا ہے حضور علیہ السلام کے یہاں آنے کا بھی مہینہ ہے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ہے یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ آپ کے آنے نے ذکر رسول کا پیغام دیا اور آپ کے جانے نے فکر رسول کا پیغام دیا کہ مسلمان کی نظر مائے ربی ابل میں حضور علیہ السلام کے صرف ذکر پر نہ ہو فکر پر بھی ہو ذکر کا معنی یہ ہے کہ حضور اپنے رشتے کو مضبوط کرے آپ کا تذکرہ کر کے اور فکر کا معنی یہ ہے کہ حضور دنیا سے گئے جو امانت دے کر امت کو گئے ہیں اس امت یہ امت اس امانت کو ادا کرنے کی فکر کا اہتمام کرے یہ مہینہ ذکر رسول کا بھی گئے اور فکر رسول کا بھی ہے قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک مختصر صورت میں نے تلاوت کی ہے جس کی روشنی میں عظمت رسول پر چند مختصر گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں فرغردگائے عالم نے اس صورت کے آغاز میں جو بات فرمائی وہ فرمایا عالم نے شراہیات کا صدر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اہل علم فرماتے ہیں کہ سینا کھولنے سے یا تو یہ مراد ہے جو آپ کا معراج کے موقع پر شب کے صدر ہوا آپ کا سینا مبارک چیرا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں جو علم کا نور بھرا گیا حکمت کے موتی رکھے گئے یہ مراد ہے یا اس سے مراد اللہ کے احکام و قوانین پر دہلی آسمانی پر آپ کو اطمینان قلب اور شر صدر کی دولت جو عطا فرمائی گئی شر صدر اطمینان قلب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حضرت موسا علیہ السلام نے بار گار خدا بندی میں دعا کی ہے رب ربر صدری و امری اے اللہ میرا سینہ کھول دے مجھے شر صدر عطا فرما شرع صدر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کلیم اللہ پر عالم سے یہ مانگ رہے اور آپ کو پتا ہوگا اہل علم ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی کئی فتح بہتا اے اللہ مجھے ذرا دکھائیے ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا اولم تو من کیا تمہارا ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں حرض کے بلا تلیت یتمین نقل میں کیوں نہیں میرا ایمان اور یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں مثال سے سمجھیے آپ کو کوئی آ کر بتائے بتانے والا سچا انسان ہو تمہارا بیٹا ہوائی جہاز اڑانے لگ گیا پائلٹ بن گیا آپ کو سچے کی خبر پر یقین تو آ جائے گا مگر جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اطمینان بھی ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایمان تو ہے آپ قادر ہیں آپ زندہ کریں گے مگر اطمینان چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے اس کا انتظام کر دیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے معلوم ہوا اطمینان یہ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو دولت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسا علیہ السلام کو ماننے پر ملی ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمائی ہے علم نے چڑھا کا صدرت ہم نے آپ کو شرع صدر آپ کو اطمینان قلب کی دولت عطا کی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امتیاز ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے جسم مبارک کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے جگہ جگہ نام لے کر آپ کے آزائے شریفہ کا آزائے مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے جو ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں کو اس طرح دولت نہیں ملے جس طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا لب سے چہرے کو لا کر تذکرہ فرمایا فرمایا السماء ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا ذرا توجہ کرنا اس آیت کے ٹکڑے سے ایک بات دل میں آئی آپ سے عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام کوئی ابتدا حکم دیا گیا کہ نماز مسجد اقسا کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھو حضور علیہ السلام پڑھتے مگر آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ جس شہر مکار بلد امین میں پیدا ہوا ہوں اس میں جو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے یہ ہماری نمازوں کا قبلہ بن جائے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اس کو قبلے کا درجہ دے دیا جائے آپ کی دعا اور تمنا یہ تھی پر وردی عالم نے اس کو قبول کیا اور ان آیتوں میں اسی کی قبولیت کا ذکر ہے کا فلن ذرا جو حافظ ہیں آگے پڑھے جتنے حافظ ہیں حافظ تو ماشاءاللہ بہت ہوں گے فلاں قبلتن اس کے بعد ذرا پڑھیں بلند آباد سے طرز غور کیجئے اللہ تعالیٰ کعبہ اور قبلہ بدل رہے ہیں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہم نے آپ کی تمنا پوری کی اور ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہم نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا مگر شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں آشقان پیغمبر ذرا غور کیجیے پر عالم نے حضور علیہ السلام کی کیا عظمت بیان کی ہے اتنا نہیں فرمایا فلاں ولی نقل کعبہ فلاں ولی نقل مسجد الحرام ہم نے کبلا بدلا آپ چہرہ بدل لیں مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیں کعبے کی طرف کر لیں بیت اللہ کی طرف کر لیں تلساہ کی قید لائے اس کا اضافہ کیا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ادھر قبلہ اس اس قبلے کی طرف رخ کر لیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں گویا حضور علیہ السلام کی یہ عظمت اور آپ کی رضا کا اللہ نے اتنا خیال فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہاری پسند کو قبلہ بنا دیا ہم نے تمہاری پسند کو اور چاہت کو قبلہ بنا دیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو یہ قرض و قید اور اضافہ عصمت رسول کی بات بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اتنا اللہ نے اتنا نہیں فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا بل پر فرمایا جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہم نے قبلہ بنا دیا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علی دارالعلوم دیوبند کے محتمے میں بڑی پیاری بات ایک فرماتے ہیں اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل وہ جملہ ہے اور دریا بکوزا ہے سمندر کو اور دریا کو سمو دیا ہے چھوٹے سے برتن میں فرماتے ہیں اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے اللہ کی شریعت یہ جملہ آپ میرے ساتھ ذرا کہیں اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے یہ اہل علم اس کی جامعیت اور گہرائی کو جانتے ہیں حکیم الاسلام رحمت اللہ علی نے فرمایا اللہ کا پیغمبر اتنا عظیم ہوتا ہے اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اور مزاج پر اللہ کا قانون اور شریعت اترتی ہے کہ پیغمبر کی طبیعت جو چاہتی ہے اللہ اس کی شریعت بنا دیتا ہے پیغمبر چاہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے پانی پیو اللہ سنت بنا دیتے ہیں وہ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں سنت بنا دیتے ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں دایا پاؤں پہلے رکھتے ہیں سنت بن جاتی ہے مسجد سے نکلتے ہیں بایا پاؤں پہلے نکالتے ہیں سنت بن جاتی ہے وہ صحابہ سے کہتے ہیں بیت اللہ کے طباف میں ذرا اکڑ کر چلو یہ اکڑ کر چلنا عمرے اور حج کے طباف میں قیامت تک کے حاجیوں کے لیے سنت بن جاتا ہے حصہ بن جاتا ہے طواف کا اللہ نے حضور علیہ السلام کے آزائے مبارکہ کا ذکر قرآن کریم نے کیا من کا على قلبك حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کا ذکر قرآن میں حضور علیہ السلام کی زبان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا لا تو ہر ایک بلی نشان کلتا جل بھی ان نارے نا جما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ولا تم ادن کام متانا بھی ازوا جمن کے ہاتھوں کا حضور کی گردن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ولا تب سب یدک مبسوط تن ولا ولا تغلول حضور علیہ السلام کے سینا اطہر کا ذکر اس آیت میں کیا اور آپ کی کمر کا ذکر کیا یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے اور آگے فرمایا و رافان کا ذکرت وقت مختصر ہے میں بہت سے حضرات میں بیان کرنا ہے میں یہ گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے جس کو عظمت اور بلندی اور رفت دینے والے اللہ ہوں اس کی رفت کتنی ہوگی رفت کی عظمت اس رفت دینے والے کے حوالے سے دیکھو جس کو رسول جن کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے ان کی عظمت کیا ہوگی جن کو عزت دینے والے اللہ ہے اگر پوری دنیا یورپ اور دنیا کفر دن رات کوشش کرے کہ ہم حضور علی سلام کی عظمت کو کم کر دیں بتاؤ وہ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے